www.attableek.com, the reviver of Iman. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکال کے بڑے برائے کے ساتھ نکال کر کرنے کی اور شادی لگانے کی ترغیب کے لیے غریب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے کوئی آدمی بغیر نکاح کے رہے انتظام ہونے کے باوجود نکاح کی صلاحیت ہونے کے باوجود اگر وہ نکاح اور شادی نہیں کرتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کو پسند نہیں فرمایا اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تردید دی کہ نکاح کرو تو حال نکاح یہ عبادت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت زیادہ ترغیب اشاعت فرمائی ہے ہے آدمی کو بغیر نکاح اور شادی کے ایمان والے کو بغیر نکاح اور شادی کے نہیں رہنا چاہیے اسے شادی کرنی چاہیے تمام اکیلہ کرام علیہ مسلط و سلام نے نکاح کیے ہیں چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چار چیزیں ایسی ہے کہ جو انبیاء کرام علیہ وسلط و وسلام کی سنت ہے انبیاء کرام علیہ وسلط و سلام کا طریقہ رہا ہے اس میں سے پہلی چیز ہے الحیا ہو ہر نبی کے اندر حیا اور شرم ہوا کرتی تھی دوسری چیز اطاعت کو ہو ہر نبی کو خوشبو بہت پسند تھی تیسری چیز اس کہ کرنا یہ بھی ہر نبی کا طریقہ تھا ہر نبی کی خصلت تھی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کی بہت زیادہ عادت تھی اور دوسری چیز جو پیغمبروں کی اور نبیوں کی سنت ہے وہ نکاح اور شادی کرنا ہے ایک آدھ کو نبی کو چھوڑ کر تقریباً تمام قبیلہ اکرام علیہ السلام وسلام کے شادی کی نکاح کیے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد نکاح فرمائے اپنی بیٹیوں کے اور صاحبزادیوں کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کرائے اور متعدد صحابہ اور صحابیات رضی اللہ ان تمام کے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کروائے تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نکاح یہ خالی ایک سماجی معاہدہ نہیں ہے ایک سماجی چیز نہیں ہے بلکہ اسلام نے اس کو بہت بڑی عبادت کی اہمیت اور بہت بڑی عبادت کی حیثیت دی گئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فضائے میں فرمائے ہیں تو جب یہ عبادت ہے تو عبادت کو عبادت کے طریقے سے ادا کرنا چاہیے جیسے نماز یہ اسلام کی بہت بڑی عبادت ہے تو نماز کا طریقہ ادا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بتلایا گیا کہ نماز کو کس طریقے سے پڑھا دو روزے کو عبادت کرا دیا تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کا اور روزے کی عبادت ادا کرنے کا طریقہ بتلایا کہ روزے کی عبادت کس طرح ادا ہوگی اللہ تعالیٰ نے حج کو عبادت کرا دیا تو اس کا طریقہ بتلایا کہ حج کی عبادت کس طریقے سے ادا ہوتی ہے لہٰذا جو عبادتیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے متعین کی گئی ان عبادتوں کا طریقہ بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بتلایا گیا یہ عبادت ہے اور اس عبادت کی ادائیگی کا یہ طریقہ ہے اس طریقے کے مطابق اگر تم کرو گے تو یہ عبادت بنے گی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ثواب مقرر کیا جائے گا اور تمہارے لیے اس عبادت کی وجہ سے خیر و برکت اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے مقدر فرمائیں گے تو نکاح بھی ایک عبادت ہے اور اس عبادت کا طریقہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا اس طریقے کے مطابق اگر اس کو کیا جائے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں عبادت ہوتی ہے اور پھر اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خیر و برکت مقدر ہوتی ہے اگر اس نکاح اور شادی کو ہم اپنے طریقے سے کریں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں جن ہدایات سے جن تعلیمات سے ہمیں نوازا ہے اس کی ہم پرواہ نہ کریں اس کو بالا تاپ رکھیں وہ ان طریقوں کو ہم سب سے کھو ڈال دیں اور اپنی منمانی سے ہم نکاح کریں اور اپنے منمانی طریقے سے ہم شادیاں رجائیں تو پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں عبادت نہیں بنتا نکاح ہونے کو تو ہو جائے گا مگر اس پر جو فضائی اور سوال ملنے چاہیے اور اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی ہمیں ملنی چاہیے وہ نہیں ملے گی اور جب اس طریقے پر کرنے سے اللہ کی رضا اور خوش بھی نہیں ملے گی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس میں خیر بھی نہیں ڈالی جائے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس میں برکت بھی نہیں ڈالی جائے گی ایسا نکاح اور ایسی شادی بے برکت ہو جاتی ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بدلائے ہوئے طریقے پر کر دی جائے اپنی منمانی سے رسومات اور اس میں داخل کر کے نکاح اس نکاح اور شادی کو رچایا جائے تو اللہ قبار کو تعالیٰ اس سے راضی نہیں ہوتے اور اس نکاح میں خیر و برکت اللہ کی طرف سے نہیں ڈالی جاتی میاں بیوی کو ازدواجی زندگی کی جو خوشیاں ملنی چاہیے اور اللہ کی طرف سے ازدواجی زندگی کی وجہ سے جو سکون ملنا چاہیے کیونکہ اللہ کے بدلائے ہوئے طریقوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھلائی ہوئی تعلیمات اور ہدایات کا ہم نے اس نکاح اور شادی کے اندر پالن نہیں کیا تو پھر اللہ تبارک کو تعالیٰ شادی کی وجہ سے جو سکون ملنا چاہیے دو مرد و عورت کے اندر دو خاندانوں کے اندر جو محبت و محبت پیدا ہونی چاہیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی خلاف ورزی کرنے سے پھر وہ سکون میسر نہیں ہوتا میاں بیوی کو پھر اس دماغی زندگی کا جو مقصد ہے دو جو خاندانوں میں محبت و محبت ہو میاں بیوی کی زندگی سکون کے ساتھ گزرے وہ نہیں گزرتی اس لیے کہ اللہ کے حکموں کا پالن اس نے کام کے اندر نہیں کیا گیا اس شادی کے کرنے کے اللہ تبارک کو تعالیٰ کے بتلائے ہوئے طریقے کا خیال نہیں کیا گیا اس لیے میرے بزرگوں جب یہ نکاح عبادت ہے تو ہمیں عبادت کے طریقے سے اس کو کرنا چاہیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں جن ہدایات سے جن تعلیمات سے ہمیں نوازا ہے ان تعلیمات کو پیش نظر رکھ کر کے ہمیں اپنی شادیاں رچانی چاہیے اور ہمیں جو ہے نکاح کرنے چاہیے کیا ہے نبی کریم صلی وسلم کی تعلیمات نکاح اور شادی کے سلسلے میں سب سے اہم ہدایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے سلسلے میں جو ہے وہ یہ ہے کہ نکاح کو سادہ طریقے پر رچاؤ شادیاں سادے طریقے پر کیا کرو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے اہم ہدایت ہے سادے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں بیجا خرچ نہ کیا جائے اسراف اور و خرچی نہ کی جائے اور جو ہے بالکل سادہ طریقے پر جو ہے نکاح کو رچایا جائے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے لیے ہدایت ہے چنانچہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نقام وزن نگاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مختصر سی حدیث ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے متعلق ہمیں ہدایت کروائی اس حدیث سے کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ نکاح برکت کے اعتبار سے بہت زیادہ ہوتا ہے یعنی اس نکاح اور اس شادی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خوب برکت ڈالی جاتی ہے جس نکاح کے اندر خرچ کم سے کم ہوتا ہے جس نکاح میں خرچی نہ کی جائے جس نگاہ میں بیجا پیسہ نہ بڑھایا جائے اور بیجا مال کا خرچ نہ کیا جائے وہ نکاح اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہوتے ہیں اور اس نکاح میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خوب برکتیں ڈالی جاتی ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے میرے بھائیوں آج ہم ہمارے معاشرے میں اور ہمارے سماج میں شادیوں کے اور نکاح کے جو انداز ہیں اور کس طریقے سے شادیاں اور نکاح رچائے جاتے ہیں اب کسی سے چھپی ہوئی بات نہیں ہے بے تحاشا پیسہ خرچ کیا جاتا ہے معمولی سا معمولی کمائی والا آدمی کہ جس کی کمائی کو زیادہ نہیں ہے جو روز کما کر کے کھانے پینے والا ہے اور روز کی کمائی سے اس کی زندگی کا گزر بسر ہوتا ہے ایسے آدمی کے گھرانے میں بھی جب شادی بھی کا اپنے لڑکے یا اپنی لڑکی کی شادی کا موقع ہوتا ہے تو وہ آدمی بھی کتنا سارا پیسہ خرچ کرتا ہے ہم سب جانتے ہیں مجھے اس میں زیادہ تفصیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسے نکاح کے اندر برکت نہیں ڈالی جاتی جس نکاح میں اس طرح بیجا پیسہ بڑھایا جاتا ہو اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایت دی کہ کم سے کم خرچ نکاح کے اندر کرو نکاح میں خرچ کے دو موقع کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ نکاح میں دو ملا پیسہ خرچ کرو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں حیثیت دی ہے اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیسہ اور مان دیا ہے تو یہ دو جگہ ہے نکاح اور شادی میں جہاں تم اپنا پیسہ زیادہ سے زیادہ خرچ کرو ایک تو مدد لڑکے کی طرف سے لڑکی کو جو مدد دیا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مدد آدمی کو اپنی حیثیت کے مطابق دینا چاہیے ایک تو کی کم سے کم مقدار ہے وہ تو نکاح کے ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اتنی ہی پہل دینی پڑتی ہے آج کل کے حساب سے چوبیس گرام سے کچھ زیادہ چاندی ہوتی ہے تقریباً پینتیس گرام چاندی اس کی رقم اس کی قیمت اتنی نکاح کے اندر جو ہے شوہر کو اپنی بیوی کو دینی پڑتی ہے تو بھی نکاح ہوتے ہیں اس کے بغیر نکاح نہیں ہوتے لیکن یہ تو آخری حد ہے یہ لمیٹیشن ہے شریعت کی طرف سے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اتنی ہی دیں اس سے زیادہ نہ دیں یہ تو شریعت نے اس اس کی کی کی انتہا کمی کی حد بتلائی کہ کم سے کم تو اتنا لینا ہے اس کے بغیر جو ہے نکاح نہیں ہوگا نکاح کے اندر جو ہے اتنی بہت تو دینی ہی پڑے گی مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اتنی بہت پر اتفاق کرو جو کم سے کم مقدار ہے اس پر اکتفا نہ کرو اللہ نے تمہیں کس حیثیت سے نوازا ہے اور کس طرح کا اللہ اعتبار کو تعالیٰ نے تمہیں مال و دولت دیا ہے اس اعتبار سے محل کے اندر زیادہ سے زیادہ خرچ کرو چنانچہ احادیث کی روشنی میں حضرات وڈا نے لکھا ہے کہ سنت محل کے تین درجے ہیں یعنی کم از کم یہ تین درجے علماء نے بتلائے اس میں سے ایک درجہ تو آدمی کو بہت دینے کے اندر اختیار کرنا چاہیے اور اتنی کو بہت دینی چاہیے پہلا درجہ ہے بہر فاطمی کا بہر فاطمی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا تھا تو اس وقت حضرت علی سے جو بہر وصول کی تھی اور اپنی بیٹی اور صاحبزادی کی جو بہت دیکھی تھی کی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قبر فاطمی کی ادا کی ہے اور وہ قبر آج کل کے حساب سے تقریباً ڈیڑھ کلو چاندی ہوتی ہے ڈیڑھ کلو چاندی یا اس کی مقدار چاندی کے جو ہے بھاؤ کے حساب سے پچاس ساٹھ ہزار روپے تقریباً آج بنے گی یہ مغرب فاطمی ہے اللہ و تعالیٰ نے جس کو حیثیت کی ہو اور وہ بیوی کو اتنا مہر دے سکتا ہو تو اتنی مہر دینی چاہیے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مہر کے سلسلے میں پہلا دریا اللہ تعالیٰ نے حیثیت سے نوازا ہے تو ضرور اتنی مہر دینی چاہیے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی مہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادی کی مہر ہے دوسرا درجہ اس سے اترتا ہوا وہ یہ کہ عورت جس خاندان کی ہے اور اس کے خاندان کی عورتوں کے محر کا جو کی جو مقدار پہلے سے چلی آ رہی ہے اس کے خاندان کے اندر عورتوں کو جتنی مہر دی جاتی ہے اس کی بہن ہے اس کی والدہ ہے یا اس کی پھوپھی ہے اور اس کے خاندان کی جو عورتیں ہیں ان کے نکاح کی جو ان کے نکاح کے وقت جو مہر ان کے شوہروں کی طرف سے دی گئی تھی کم از کم اتنی محنت لینی چاہیے شریعت میں اس کو مہر مثل کہا جاتا ہے اگر کوئی آدمی ماہر فاطمی دینے کی حیثیت نہیں رکھتا اتنا مال و دولت اس کے پاس نہیں ہے بہر باتمی کی مقدار زیادہ بڑھتی ہے اور وہ اتنی حیثیت کے آدمی نہیں ہے کہ بہر بات دے تو پھر اس کو بہر جس دینی چاہیے اور اس کو اتنی تو دینی چاہیے کہ جو اس کے خاندان کی چڑی آ رہی ہے یہ دوسرا درجہ ہے محل کی سنیت کا سنت محل کا اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ اگر مغرب مصر جیسا اس کے خاندان میں نہیں ہے جیسے آج کل ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ ایسا کوئی سلسلہ چلا نہیں آتا کہ اس خاندان کی عورتوں کی اتنی بھی مار ہوتی ہے تو پھر اس عورت کی شرافت کو دیکھتے ہوئے اور اس عورت کی سنجیدگی کو دیکھتے ہوئے جس لڑکی سے شادی ہو رہی ہے وہ کس درجے کی ہے پڑھی لکھی لڑکی ہے بڑی شریف گھرانے کی لڑکی ہے اور بڑے خاندان کی لڑکی ہے تو اس حیثیت سے اس کو بہت دینا چاہیے یہ بھی حضرت علماء نے لکھا ہے اگر آپ مہر خاتمی نہیں دے سکتے تو مہر مصر دیجیے اس کے خاندان کی عورتوں کی بقدر مہر دیجیے اگر وہ نہیں دے سکتے تو پھر کم از کم وہ جس مہر کے لائق ہے وہ مہر تو اس کو دینی ہی چاہیے آپ کم از کم مقدار کے اوپر اقتبار نہ کریں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بہار ہے تو بہرحال نکال میں خرچ کرنے کا ایک موقع تو یہ ہے کہ آپ مہر پر خرچ کیجیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کی مہر اپنے دامادوں سے وصول کی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متحد نکاح فرمایا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے گیارہ شادیاں کی گیارہ نکاح کیے ہر نکاح پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کو اور اپنی بیوی کو بہت زیادہ مقدار کے اندر مدد دی حضرت فاطمہ کی کی جو مقدار ہے اسی کے لگ بھگ ازواج محتاح کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی مہر کی بھی مقدار ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوب دیا ہے اپنی بیویوں کو اپنی صاحبزادی کا صاحبزادیوں کا محل بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ مقدار میں وصول کیا ہے اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ترغیب بھی پی دی اور اپنے عمل سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتلایا کہ محل میں زیادہ خرچ کرو خرچ کرنے کی جگہ شادی میں یہ ہے لڑکی کو وہ کم از کم محل کی مقدار کے اوپر اکتفا نہ کرو دیکھا کہ وقت لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ صاحب محل کی کم از کم مقدار کتنی ہے کتنی کم سے کم محل دینی چاہیے اور جتنی بتائی جاتی ہے پینتیس گرام چاندی یعنی بس سونے کے یہاں جا کر کے بہت پوچھیں گے اور روپیے پیسے کا ایک ایک پیسے کا حساب کر کے اتنی ہی دیں گے اس سے زیادہ نہیں دیتے تو یہ تو کم از کم مقدار چاہیے نے بتلائی یعنی شریعت نے ایک لمٹ مقرر کر دی کہ اس سے کم آپ عورت کو نہیں دے سکتے اتنی تو دینی چاہیے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اتنی ہی دیں اس سے زیادہ نہ دیں شریعت نے بہت ترغیب کی ہے کہ مگر زیادہ سے زیادہ دو اپنی حیثیت کے مطابق ایک لڑکی کو جو ہے اپنی زندگی کے نتی حیات بنا کر کے لا رہے ہو اپنی زندگی کے ساتھی بنا کر کے لا رہے ہو وہ اپنا سب کچھ تمہارے حوالے کر رہی ہے اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کے اور اپنا سب کچھ کر کے وہ تمہاری زندگی کے اندر اندر شریک ہو رہی ہے اور اپنا سب کچھ تمہارے حوالے اور سپورٹ کر رہی ہے تو تمہاری حیرت کا تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ تم جتنا زیادہ اس کو دے سکتے ہو لوگ یہ شریعت نے ہمیں تعلیم دی ہے اور شریعت نے ہمیں اس کی ہدایت دی ہے تو مہر کے اوپر خرچ ہونا چاہیے آج ہم مہر کو کم سے کم دیتے ہیں اور دوسرا خوب خرچ کرتے ہیں کھلانے بلانے کے اندر اور دوسری نظریات کے اندر اور لہو کاموں کے اندر ہم خوب خرچ کرتے ہیں لیکن جہاں مہر دینے کا موقع آتا ہے تو وہاں کم سے کم مقدار ہم علما سے پوچھ کر کے دیا کرتے ہیں یہ جذبانی ہونا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی ترجیح دی کہ مہر زیادہ سے زیادہ دیا کرو ایک خرچ کرنے کا موقع تو یہ ہے اور دوسرا شادی میں خرچ کرنے کا موقع جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا وہ ہے ولیمہ کرنا یعنی مرد کو شوہر کو چاہیے کہ وہ زفاف کے دوسرے دن زفاف کا مطلب اور مرد و عورت کی تنہائی مرد و عورت کی خلوت یہ ہو جائے اس کے بعد کا کھانا جو ہے شریعت کے اندر ولیمہ کہلاتا ہے تو اس کھلانے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی کہ بھائی وظیفہ کرو اپنی حیثیت کے مطابق کرو جتنا اللہ تعالیٰ نے تمہیں نوازا ہے اس کے مطابق کھانا کھلاؤ لیکن کھلاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدن میں کے شادی میں کیا کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خوب ترغیب دی جتنا کھلا سکتے ہو تمہاری حیثیت دس آدمی کھلانے کی ہے تو دس آدمیوں کو کھلاؤ مگر گلیمہ کرو تمہاری حیثیت پچاس آدمی کی ہے پچاس آدمی کو کھلاؤ اور آپ اگر بغیر فضول خرچی کے بغیر قرض کیے ہوئے بغیر گوشت کیے ہوئے ہزار دو ہزار آدمی کو کھلا سکتے ہو کھلاؤ اللہ تعالیٰ نے جتنی حیثیت کی ہے اس کے مطابق چلاؤ لیکن گلیمہ کرو کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصل آپ کو اللہ کراؤ ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بڑے بڑے صحابہ میں سے ہیں جلیل القدر صحابی ہیں مکے سے ہجرت کر کے آئے تھے دوسرے مہاجرین کی طرح سے پھر مدینہ آنے کے بعد اپنا کاروبار دو شروع کیا اور بڑے عرصے کے اندر انہوں نے مدینہ کی کسی عورت سے شادی بھی کر لی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں آئے تشریف لائے تو ان کے کپڑے کے اوپر کچھ پیلا رنگ تھا تو زمانے کے اندر جو دلہن ہوتی تھی وہ جو خوشبو استعمال کرتی تھی وہ پیلے رنگ کی خوشبو ہوا کرتی تھی کسی برد کے کپڑوں پر اگر پیلا رنگ نظر آتا تو لوگ سمجھتے کہ اس کی شادی قریب قریب ہوئی ہے ابھی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کپڑوں پر پیلا رنگ دیکھا تو تو شادی کی ہے کیا تو کہا کہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے شادی کی ہے اچھا اب ناراضگی ہوئے دیکھیے ابھی اللہ علیہ وسلم کو پتا بھی نہیں تھا کہ عبد الرحمان کے رضی اللہ تعالیٰ نے شادی کر حالانکہ مکے کے خاندان کے آدمی تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ کے بہت ہی دیے تھے مگر انہوں نے بھی جو ہے اس بات کا خیال نہیں کیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر کہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کوئی ناراضگی نہیں ہوئی بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ اتنے سارے ان لوگوں کے اندر نیتا ہوتے تھے انہوں نے بھی اس کی ضرورت نہیں سمجھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کریں یا صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیں اپنے نکاح کے اندر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی برا نہیں مانا کہ مجھے نہیں بلایا اور مجھے کہا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فرمایا کہ ابو رحمان نکاح کیا ہے تو اولین ولو کی شک دی وہی کرا لینا چاہے چاہے بکری ضبط کرنی پڑے اب ایک بکری ذبح کرنی پڑے اس کے دونوں مطلب حضرات علماء نے بیان کیے ہیں ایک مطلب تو یہ بیان کیا ہے کہ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قلت کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں اس زمانے میں ہر ہر شخص جو ہے بکرے بکریاں پالتا تھا اور ایک یہاں بکری مہیا ہوتی تھی تو آپ نے بھرنا زیادہ نہیں کر سکتے ایک بکری ذبح کر دینا لیکن غریبہ کر دینا چاہے جتنا تھوڑا سا کر سکو بکری کا بچہ ذبح کر کے اتنا کر دینا مگر غریبہ کرنا اور بعض حضرات نے یہ کہا کہ بکری اس کی جانور ہے اور وہ زمانے کے اندر جس کے پاس جانور زیادہ ہوتے تھے وہ زیادہ مالدار سمجھا جاتا تھا تو مال اس زمانے میں جانور کو ہی کہا جاتا تھا اس لیے آپ وسلم نے بکری ذبح کرنے کو کہی یعنی مال خرچ کرنے کو کہا کہ حیثیت کے مطابق اپنا مال خرچ کرو اور لوگوں کو غریب اور چلاؤ اس طریقے سے دونوں باتیں نکلتی ہے بھائی حیثیت کے مطابق تھوڑا کر سکتے ہو تھوڑا کرو زیادہ کر سکتے ہو زیادہ کرو مگر اپنی شادی کے اوپر غریبہ کھلاؤ خرچ یہاں کرو تو یہ دو باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خرچ کرنے کے بدلائے پر اپنا مال خرچ کرو غریبے کے اوپر اپنا مال خرچ کرو اللہ تعالیٰ ہمارے ہاتھ پر رحم فرمائے ہماری شادیوں میں یہ دو لوگوں پر یہ خرچ نہیں ہوتے باہر میں بھی کم سے کم خرچ کرتے ہیں اور شادی کے دن کھلائیں گے نکاح کے دن کھلائیں گے لیکن نکاح کے دوسرے دن بھی کھلا کے ولیمہ نہیں کرتے حالانکہ یہ دو موقع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ترغیب فرمائے اور ہمیں سکھلائے کہ شادی ان دو موقعوں پر خرچ کرو اپنا مال خرچ کرو مدد پر خرچ کرو غریبی کے اوپر اپنا مال خرچ کرو دوسری جگہ شادیوں کے اندر خرچ نہ کرو وہاں سب سے کم خرچ سے کام لو لڑکی والے شادی کے دن کھلاتے ہیں شریعت میں اس کی تو کوئی اثر ہی نہیں ہے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادیوں سے نکاح فرمائے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے نکاح کیے حضرات صحابہ صحابیات کے نکاح کیے اسی ایک روایت میں آپ کو نہیں ملے گا کہ لڑکی والوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کھانا کھلایا ہو آپ نے اپنی کسی صاحبزادی کی نکاح کے موقع پر کھانا بھی کھلایا ازوا کے کے نکاح ہوئے تو ازوا کے متحرات جن جن کے ساتھ علی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح ہوئے ان کے گھر نکاح دن کھانا ہوا کسی روایت سے ثابت نہیں ہے حضرات صحابہ شادیاں کرتے ہیں تو صحابیہ کے یہاں جس کے ساتھ نکاح ہوا ان کے یہاں کھانا ہوا وہ روایت کے اندر نہیں ہے بس یہ کھانا جو ہے شادی کے موقع پر شریعت میں اور روایتوں سے ثابت ہے وہ میں کا کھانا ہے جو لڑکے والے کھلایا کرتے ہیں اور وہ زفاف کے دوسرے دن ہے یعنی مرد عورت کی تنہائی ہوئی اس کے بعد کا جو کھانا ہے وہ ولیمہ کہلاتا ہے اور اس کھلانے کی شریعت نے جو ہے ترغیب کی ہے تو شادی میں یہ ایک کھانا ہے ولیمے کا کھانا جس کی ترغیب بھی دی گئی ہے اور شریعت کی حدود میں اگر رہ کر اس کو کھلایا جائے تو بہت بڑا ثواب بھی جو صلی کریم علیہ وسلم کی طرف سے بیان کیا گیا ہے اس لیے میرے بھائیوں شادی میں بیجا خط سے اسراف اور فضول خرچی سے ہمیں بچنا چاہیے یہ تو میرے بھائیوں ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنا مال بھی خرچ کرتے ہیں اللہ رسول کی مرضی کے خلاف اور اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو برکتیں شادی میں آنی چاہیے اس سے محروم بھی رہتے ہیں گویا اپنا مال خرچ کر کے ہم محروم ہی لیتے ہیں اپنا مال خرچ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم بے برکتی لیتے ہیں اور بہت سے ایسے مشاہدات اور تجربات ہوتے ہیں آپ کے علموں میں بھی بہت سے ایسی شادیاں ہوں گی کہ اس شادی کے موقع پر ہزاروں لاکھوں کا خرچ کیا گیا اور ایک مہینے میں ڈیڑھ مہینے میں وہ شادی ٹوٹ گئی میاں بیوی الگ ہو گئے لاکھوں روپئے بڑھائے گئے خوب خرچہ کیا گیا لیکن میاں بیوی میں نہیں بنی اور جدائی ہو گئی یہ کیا ہے اللہ کی طرف سے بے برکتی ہے پیسہ اللہ کے ناراضگی کی جگہ پر خرچ کیا جہاں اللہ رسول نے خرچ کرنے کو کہا آوان نہیں کیا نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ اللہ نے برکت خیر اس نکاح میں سے اٹھا لی تو پریشانیاں الجھنے میاں بیوی کی زندگی کا مقدر بن جایا کرتی ہے اور دونوں کی زندگی کے ساتھ گزرتی ہے نکاح اور زندگی کا جو مقصد ہے سکون حاصل ہونا وہ نہیں ہوتا اس لیے کہ اس نکاح کو کرتے ہوئے اللہ رسول کی تعلیمات کا خیال نہیں کیا گیا اس لیے میرے بھائیوں ان چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے اور جیسے میں نے شروع میں عرض کیا یہ نکاح عبادت ہے اس لیے اس کو اسی طرح کرنا چاہیے جس طرح اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کرنے کو کہا ہے نماز عبادت ہے تو ہم اسی طریقے پر پڑھتے ہیں جس طرح اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں پڑھنے کو کہا روزہ عبادت ہے تو ہم اسی طریقے پر روزہ رکھتے ہیں جس طرح اللہ رسول نے رکھنے کو کہا تو نکاح بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلائے کہ عبادت ہے تو ہمیں اسی طریقے پر کرنا ہے جس طرح اللہ کے رسول نے ہمیں کر کے بدلایا تو عبادت بنے گا تو اس نکاح کے اندر اللہ کی طرف سے خیر و وجہ مقدر ہوگی اور اپنے اپنی منمانی سے ہم نکاح کریں گے شادیاں کریں گے تو پھر اللہ کے اس نکاح سے برکت اٹھا دیتا ہے آج جو گھرانوں میں پریشانیاں مقدر بنی ہوئی ہیں اور گھرانوں میں میاں بیوی کی اندواجی زندگی میں الجھنے ہیں ظاہری اسباب چاہے کچھ بھی ہو لیکن اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ نکاح اور شادی کے موقع پر ہم بے تحاشا اللہ کے حکمرانوں کے خلاف اللہ کے حکموں کی خلاف ورزی کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کی تجربہ اڑاتے ہیں ہمیں اس کا کوئی پاسوں کے حل نہیں ہوتا اور ہم اپنے منمانے طریقے شادی کے اندر اختیار کرتے ہیں رسومات خرافات اس لیے پھر اللہ کی طرف سے پریشانیاں اور تجربہ اٹھائی جاتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے اور نکاح اور شادیوں کو امت کو سادہ اور سنت طریقے پر کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہے وہ تو الحمد للہ رب العالمین کو بھی بڑھنے اس کے بعد ان شاء اللہ